انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مومن کے لیے دو دروازے ہیں ایک دروازہ وہ ہے جس سے اس کے نیک عمل چڑھتے ہیں اور ایک دروازہ وہ ہے جس سے اس کی روزی اترتی ہے جب وہ مر جاتا ہے تو یہ دونوں اس پر روتے ہیں یہی ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا مطلب کفار و مشرقین پر زمین و آسمان کوئی بھی نہ رویا اور انہیں کسی بھی طرح کی مہلت نہ دی گئی جامع ترمیزی حدیث نمبر تین ہزار دو سو پچپن یہ حدیث ضعیف ہے